حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا اور پڑوس کے حق کو برابر رکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو نو